السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین الرّرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشد اللہ اللہ الہ الا وحدہ لا الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ الَری واشد محمد محمدَندَََََََََ رسول صلی اللہ اللّہ علحاب و منی تدی وسطنب سنت علیہ وبعد معزز ناظرین و مشاہدین گزشتہ ہفتے سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے اور وہ سلسلہ ہے بڑے گناہوں کی پہچان گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کے سامنے بڑے گناہوں کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں بتائی تھیں کہ گناہوں کی تقسیم ہے اسلام کے اندر سارے گناہ ایک درجے کے نہیں ہیں کچھ گناہ چھوٹے ہیں تو کچھ گناہ بڑے ہیں اور جو بڑے گناہ ہیں ان میں بھی درجات ہیں مراتب ہیں سارے بڑے گناہ بھی ایک درجے کے نہیں ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پیش کی گئی تھیں آج سے باقاعدہ جو بڑے گناہوں کی علامات ہیں پہچان ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کرنا شروع کریں گے جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی یا یہ کہ اس کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ خالدن فیحہ ابدا کہ وہ وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا یا یہ کہ وہ جہنم سے نہیں نکلے گا یا یہ کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے یا یہ استعمال کیا گیا ہو اکبر القبائر کے الفاظ یا اعظم الجنوب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے اللہ کی ربوبیت میں شرک اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی دنیا کا رب ماننا خالق ماننا یا اللہ تعالیٰ کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی الوحیت کے اندر شرک یعنی جو عبادات ہیں ان عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنے کے بجائے کسی اور کے لیے کرنا یا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنا دوسروں کے لیے بھی کرنا اللہ کے لیے نماز بھی پڑھنا اور دوسروں کا طواب بھی کرنا ان کا سجدہ بھی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی الوحیت کے اندر شرک ہوتا ہے اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے جو اسما اور صفات ہیں ان میں شرک اللہ کے اسما اور صفات کا انکار کر دینا مکمل طور پر یا اس طریقے سے جو اسما اور صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ کسی اور بندے یا کسی مخلوق کے تعلق سے عقیدہ رکھنا یہ بڑا شرک کہلاتا ہے اللہ عالم الغیب ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھیں یا عقیدہ رکھیں تو یہ جو شرک ہے جسے شرک اکبر یا عقیدے کا شرک کہا جاتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس گناہ کے مرتکب کے لیے مغفرت نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا اللہ رب العالمین کے رشاد ہے ان اللہ علیہ فرو ایوں سرکابی و یک فرو معدون ادا علی کلمشا اللہ رب العالمین اسے کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو اس کے علاوہ جو گناہ ہیں چھوٹے گناہ اللہ تعالی چاہے تو ان کی مغفرت کر دے اومایو شرق بلّہ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا فقد افطرا اسمن عویمہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا یا بہت بڑے گناہ کا اس نے افطرا کیا گڑھا تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب اس سے ہیش ہیں اور اس سے نیچے ہیں اس لیے سب سے بڑا گناہ کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا ان نحو میوشرق بلّہ فقط حرم اللہ علیہ جس نے اللہ رب العامن کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس پر جہن اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے وما الغالمین امن انصار اور ظالموں کا مشرقین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا ولو الحب لو ما کانو یا اگر ان سے شرک سرجد ہو جائے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے شرک انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے شرک کے علاوہ جو گناہ ہوتا ہے وہ سارے اعمال کو برباد نہیں کرتا لیکن شرک انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے کسی بھی عمل کو اللہ ابرامن قبول نہیں کرے گا اگر انسان کے پاس شرک ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے تو یہ ساری عبادات بے معنی بے سود اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا لیکن ایک انسان اگر رشوت لیتا ہے سود لیتا ہے دیتا ہے تو رشوت اور سود کی جو تباہ کاری ہے اسی کے ساتھ خاص ہے اس کے دیر دیگر اعمال برباد نہیں ہوں گے یا وہ زنا کر لیا مان لیجئے یا وہ جھوٹ بول دیا تو ایسی صورت میں اس کے جو اعمال دیگر ہیں وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اخلاص کے ساتھ اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق انجام دیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال باقی رہیں گے قبول کیے جائیں گے اسے صرف گناہ ملے گی سزا ملے گی جھوٹ بولنے کی لیکن دیگر اعمال اس کے سیف رہیں گے محفوظ رہیں گے لیکن شرک ایسا عمل ہے کہ انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے شرک کے ساتھ ساتھ کفر اور اس طریقے سے نفاق یہ بھی دو ایسے اعمال ہیں جن کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب نے تو شرک کے بارے میں بتایا تو کفر کیوں آ گیا تو اس کا دو جواب ہے ایک جواب تو یہ ہے کہ کفر کے بارے میں بھی اللہ رب حرب نے ہی فرمایا کہ وہ لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے اور نفاق کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو نفاق اعتقادی بڑا نفاق کا مرتکب ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا ایسی بڑے کفر کا جو مرتکب ہے کفر اعتقادی جو عقیدے کا کفر ہے کیونکہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے ایک چھوٹا اور ایک بڑا کفر اور ایسے ہی نفاق بھی دو طرح کا ہوتا ہے چھوٹا نفاق بڑا نفاق شرک بھی دو طرح کا ہوتا ہے چھوٹا شرک بڑا شرک تو چھوٹا شرک کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا لیکن ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا لیکن بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا تو کفر عملی جسے کہا جاتا چھوٹا کفر یا نفاق عملی اس کا مرتکب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے چاہے تو معاف نہ کرے لیکن جو بڑے کفر کا اور بڑے نفاق کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا کیونکہ دیگر آیتوں میں اللہ رب العامی نے دونوں جرم کے بارے میں بیان فرمایا اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان کا بھی انجام وہی ہے جو شرک کا ہے شرک کا یہ انجام کیا ہے انجام ہمیشہ ہمیش جہنم ایسے ہی کفر بڑے کفر اور بڑے نفاق کا بھی انجام کیا ہے ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہنا اس لیے شرک کے ساتھ ان کو بھی جوڑا جائے گا کیونکہ یہ بھی شرک کے درجے کے گناہ ہیں شرک سے نیچے نہیں ہیں اللہ نے کیا فرمایا وہ فرو مادون ادالی کلم کل جو شرک سے نیچے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے جو اس سے کمتر ہیں لیکن یہ کمتر نہیں ہیں یہ شرک کے درجے کے ہیں شرک کے برابر کے گناہ ہیں بڑا کفر و بڑا نفاق اس لیے یہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں اللہ رب العالمین نے کفر کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان الدینہ کفر و ظلم جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا لم یقن اللہ علیہ الحم اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا ولا لم طریقہ اللہ طریقہ جہنما اور انہیں جہنم کے راہ کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہیں دکھائے گا خالدین فیحہ ابدا وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ ادا علی کا اللہ سیرا اور یہ اللہ رب بلامین کے اوپر آسان ہے یہ اللہ رب بلامن کے لیے آسان ہے تو یہاں کفر سے مراد بڑا کفر ہے بڑا کفر کا مطلب یہ ہوتا عقیدے کا کفر کفر جسے کفر تقزیب ایک قسم ہے اس کی اور کفر تقزیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو جھٹلا دینا نبی کو جھٹلا دینا اللہ کی آیتوں کو جھرلا دینا نبی کی باتوں کو جھرلا دینا ایسے ہی کفر مذاق اور استحضا کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اس کی آیتوں کا مذاق نبی کا مذاق نبی کی حدیثوں کا مذاق دین کا مذاق شریعت کا مذاق یہ کیا ہے کفر استحضا اور کفر مذاق ہے ایسے ہی کفر شک شک کرنا دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں اللہ کے بارے میں شک جنت اور جہنم کے بارے میں شک یہ سب بڑے کفر کہلاتے ہیں دین کی بنیادی باتوں کا انکار کر دینا جنت کا انکار کر دینا فرشتوں کا انکار کر دینا جہنم کا انکار کر دینا یا نبی کا انکار کر دینا کسی بھی نبی کا یہ سب بڑا کفر کہلاتا ہے تو ایسا کرنے والا ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا اور اللہ رب العالمین نے جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے ان کے بارے میں تین جگہ اللہ نے فرمایا خالدین افیہ ابدا وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے تین آیتوں کے اندر اللہ اربراہمی نے بات بیان فرمائی ایک آیت تو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی یہ سورہ آیت یہ سورہ نسا کی آیت نمبر ون سکس نائن ہے ایک سو انہتر کی نمبر کی آیت ہے یہ جس میں اللہ فرمایا خالدین فی ابدا یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوسری آیت سورہ عذاب کی آیت نمبر پینسٹھ ہے اس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ و سعیرہ اللہ رب العالمین نے کافروں پر لانت بھیجی ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے ایک تو جو کافر ہیں ہی ہیں پیدائشی کافر ہیں دین انہوں نے قبول ہی نہیں کیا وہ لوگ تو ہیں ہی ہیں اس کے اندر لیکن جو دین اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی بڑے کفر کا ارتکاب کر بیٹھے اور چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی وہ بھی اس کے اندر شامل ہے وہ آد الحم اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے خالدین فیح ابدا وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا جدون ولی ولا نصیرہ وہ نہ ولی ان کا کوئی ہوگا مددگار ہوگا نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے تیسری آیت کیا ہے سورج جن کی آیت نمبر تیئیس اللہ فرماتا ہوں میں اس اللہ و رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے یہاں نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننا اس کا انکار کر دینا جیسے اللہ نے ابلیس سے کہا تھا سجدہ کرنے کا اس نے انکار کر دیا تو اللہ کی باتوں کا مکمل انکار کر دینا نبی کی باتوں کا مکمل انکار کر دینا مکمل معاشیت اور نافرمانی یہ کفر ہے اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب اور ذریعہ ہے اللہ کہتا احتاف ان لہو را جہنما خالدین ابدا ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا یہ سورج جن کی آیت نمبر تیئیس ہے ان تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہیں گے کیونکہ اس کفر کا بھی نتیجہ وہی جو شرک کا نتیجہ دونوں کے لیے ہمیشہ ہمیش والی جہنم ہے اگر خالدین فیح ابدا کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے تو یہ اس کے بڑے گنا ہونے کی دلیل تو ہے لیکن ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے کی دلیل نہیں ہے یہ بھی ایک نقطہ میں واضح کر دوں بتا دوں آپ لوگوں کو جیسے اللہ حرب العامی نے قتل کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر غضب ہوتا ہے اور خالد الفیہ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا اللہ نے اس کے لیے خالد الفیہ ابدا کا لفظ استعمال نہیں کیا اور عربی زبان کے اندر خلود ہمیشگی دو معنی کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ خلود دائمی اور سرمدی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور جب ابدا کا لفظ آ جائے تو وہاں پر وہی مراد ہوتا کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہوتا اور ایک خلوط کا لفظ اس کے لیے بھی عرب کے لوگ استعمال کرتے ہیں جہاں کوئی انسان زیادہ دنوں تک رک جائے زیادہ عرصے تک رہ جائے ایک لمبی مدت تک اگر کسی کا کہیں پر قیام ہو اس کے لیے بھی خلوط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ نے خالدن فیا کا خالدن ابدا نہیں کہا قتل کے بارے میں لیکن کفر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا خالدن فیح ابدا وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے جہنم کے اندر تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑا بڑے گناہ بڑا گناہ ہے اللہ العالمین کے ساتھ کیا کرنا کفر کرنا اس طریقے سے جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے اور یہ اللہ حرامین نے کن کے بارے میں فرمایا کافرین کے بارے میں فرمایا اور یہی بات مشرقین کے بارے میں بھی ہے اور یہی بات جو بڑے نفاق کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے کیونکہ یہی تین ایسے گناہ ہیں جن کی سزا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے کبھی ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا باقی اور جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے لیکن یہ تین گنا اگر بغیر توبے کا انسان مر جائے گا ہماری گفتگو ہو رہی بغیر توبے کے مر جانے والے شخص کے لیے تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے وہ ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا اللہ یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو جس نے غلطی سے کہہ دیا جیسے کسی نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ تو میرا غلام ہے تیرا رب ہوں اس نے غلطی سے اس کی منہ سے بات نکل گئی یا اس طریقے سے وہ یعنی گاؤں اور دیہات کے اندر رہتا ہے اسے کچھ نہیں معلوم اس کے تعلق سے اور اس سے غلطی اس طریقے سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جاننے والا ہے تو اگر رکاوٹیں پائی جائیں گی تو رکاوٹوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ مہربان رحم دل ہے لیکن جو آدمی جان بوجھ کر کے علم رکھتے ہوئے بغیر کسی زبردستی اور زور کے بغیر کسی زبردستی کے ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے یا انکار کر دیتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اگر بغیر توبہ کا مر گیا اگر کسی آدمی کو مجبور کر دیا کفریہ بات کہنے پر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا دل میں اللہ پر ایمان نبی پر ایمان ہے تو ایسے آدمی کے لیے حکم نہیں ہے یہ کیونکہ ایسے آدمی کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے اللہ من اکریہ وقل بہ مطمئن بل ایمان جسے مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو لیکن جسے مجبور نہیں کیا گیا اس کے پاس علم بھی ہے جانتا بھی ہے اور اس طریقے سے جان بوجھ کر کے کر رہا ہے وہ کوئی رکاوٹ اس کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں اگر بغیر توبے کا ایسا بندہ مر جاتا ہے انسان تو ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا اللہ فرماتا ہے کافروں کے بارے میں ان الزین کا فرو جنہوں نے کفر کیا لو ان لہم محفل ارد جمی اگر ان کے لیے زمین کی ساری چیزیں ہو جائیں وہ مثل ل ماہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے مثل اور بھی چیزیں ہو جائیں لیفتدو بہی من عذاب یوم القیامہ اور پھر قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان تمام چیزوں کو فدیے میں دے دیں ما تو قبل ان سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی وہ لحم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یوریدون خرجو من النار وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں وہ ماں بخارجین بے خار منہا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے وہ لہم عذاب مقیم ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے سورہ معاہدہ آیت نمبر تھرٹی سیون تو اس سے معلوم ہوا کہ جس گناہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہو کہ وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے وہ بھی بڑا گناہ ہے اور یہ کافروں کے بارے میں بیان کیا گیا لہذا یہ سب سے بڑا گناہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی بات کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ اس طریقے سے نفاق کا مطلب ہے نفاق اعتقادی جو دل کا نفاق ہوتا ہے عقیدے کا نفاق ہوتا ہے جو صرف زبان سے اسلام قبول کرتے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوتا عقیدے کا نفاق ہوتا ہے ان کے دلوں میں تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے رہیں گے اور سب سے بڑا عذاب انہیں کو دیا جائے گا اللہ فرماتا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے اور ان کے لیے تم کبھی بھی مددگار نہیں پاؤ گے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 ہے تو یہ سب سے بڑا عذاب منافقین کو ملے گا اور جو جہنم ہے اس کے بھی درجات ہیں اس کے بھی جو ہے درکات ہے سمجھ لیجیے تباہ کاریاں ہیں سارے بڑے گناہ ایک درجے کے نہیں ہیں اور جہنم میں جانے والے سارے لوگ ایک ہی طبقے کے اندر نہیں رہیں گے ان میں بھی فرق ہے سب سے بڑا طبقہ یا سب سے زیادہ جہاں انسان کو گناہ تکلیف دی جائے گی سزا ہوگی وہ در کے اسفل ہے جو منافقین کے لیے سب سے بڑا عذاب انہیں لوگوں کو دیا جائے گا ورنہ اس میں بھی جہنم کے اندر بھی مراتب درجات ہیں ایسا نہیں کہ جہنم کے اندر چلا گیا سب ایک ہی درجے کے اندر ہوں گے نہیں اس کے اندر بھی فرق کیا گیا ہے جہنم کے اندر تو رہیں گے لیکن سزا کے اندر تخفیف رہے گی کسی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں رہے گی لیکن جہنم کا عذاب آگ کا عذاب سب کے لیے ہوگا تو سب سے بڑی سزا جنہیں دی جائے گی وہ کون لوگ ہوں گے وہ منافقین ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیش ان کے اندر رہیں گے اللہ فرماتا سورہ نساء آیت نمبر ایک سو چالیس کے اندر جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیا اللہ تعالیٰ منافقوں کو کافروں کو سب کو جہنم کے اندر جمع کرنے والا ہے اور جہنم کے اندر لے جانے والا ہے تو یہ سب کے سب لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو ہر وہ گناہ جس کے بارے میں لفظ استعمال کیے گئے ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا یا اس گناہ کی مغفرت ہوگی ہی نہیں یا وہ جہنم سے نہیں کبھی نکلیں گے یا جہنم کے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے تو یہ جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور جو اس کے برابر کے گناہ ہیں جیسے کفر اور نفاق تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں پایا جاتا ہے دنیا کے اندر اس طریقے سے جس گناہ کے بارے میں اکبر القبائر کا استعمال کیا گیا ہو جیسے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نبی حکم اکبر القبائر کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو بڑے گناہ ہیں سارے ایک درجے کے نہیں ہیں بڑے گناہوں میں بھی کچھ اس سے چھوٹے ہیں کچھ اس سے چھوٹے کچھ سب سے بڑے اور جو سب سے بڑا گناہ ہے کیا ہمارے بیر فرمایا لوگوں نے کہا کلنا بلا یا رسول اللہ صحابہ کہتے کہ ہم نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو کیا فرمایا الشراک باللہ کو بلّا اللہ ہر برامن کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو سب سے بڑا گناہ کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہو گیا ایسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سور صلی اللہ وسلم فرمایا ایو ذنب آدم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے ایو ذنب آدم سب سے بڑا گناہ یعنی بڑے گناہ تو ہیں لیکن بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تمہارے بن فرمایا انتج اللہ ندن وبا خلق کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے لیکن تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھو اللہ کے اسما صفات میں اس کی الوحیت میں اس کی ربوبیت میں اس کے اعمال اور افعال میں جو اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی کو شریک کرنا یا کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا یہ کیا ہے اللہ حبن کے ساتھ سب سے بڑا شرک ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ اور شرک کے ساتھ ساتھ یہ کفر اور نفاق بھی اسی درجے کے ہیں دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے وہ ہے ہمیشہ کے لیے جہنم لہذا یہ سب سے بڑے گناہ ہیں اس دنیا کے اندر ان سے بڑا کوئی گناہ نہیں پایا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے یہ لوگ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہیں گے اللہ ابراہین کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا بہت ساری حدیثیں ہیں اور اس طریقے سے قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن سے باتیں واضح طور پر ہمارے لیے ثابت ہوتی ہیں تو آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا اور سنا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور اس طریقے سے اللہ کو دھوکہ دینا لوگوں کو دھوکہ دینا اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا لیکن دل میں کفر اور نفاق کو چھپا کر کے رکھنا یہ تین سب سے بڑے گناہ ہیں تینوں کا درجہ ایک ہی ہے اور تینوں کی سزا ایک ہی ہے تینوں کا انجام ایک ہی ہے کہ تینوں کرنے والے ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہیں گے اسی لیے اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ ان اللہ غفر کا بھی وہ فرمادہ اس سے انسان کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ شرک کے علاوہ کفر وغیرہ نفاق چھوٹے گناہ ہیں ان کی مفرت ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اسی درجے کے اندر ہیں اسی معنی کے اندر ہیں اس لیے ان لوگوں کے لیے بھی مفرت نہیں ہوگی اور وہ بھی اسلام سے نکلنے کا سبب بن جاتے ہیں ہمیشہ کے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا اللہ کا انکار کر دیتا ہے یا اللہ کی دی ہوئی شریعت کو انکار کر دیتا ہے یا دین کے کسی اہم اصول کا انکار کر دیتا ہے یا اس طریقے شریعت کا مذاق اڑاتا ہے اصولوں کا دین کے اصولوں کا مذاق اڑاتا یا اس طریقے سے شک کرتا ہے جو دین کی بنیادی باتیں ان کے بارے میں شک کرتا ہے یہ سب کے سب کا نتیجہ وہی ہے کہ ایسے لوگ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اس کے دیر پر ایمان نہیں لاتے لہذا ایسے لوگوں کا انجام اور نتیجہ وہی ہمیشہ ہمیش کے لیے جاننا ہے اور دونا ذالکہ کے اندر کفر نفاق نہیں آئیں گے دونا ذالکہ کے اندر شرک کفر نفاق کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے اور جب کہ یہ گناہ اس کے اندر نہیں آئے گا تو وہ گناہ جس کی مغفرت نہیں ہوگی اگر بندہ بغیر توبے کے مر گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا کفر کفر اعتقادی یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا نفاق جو نفاق اعتقادی ہوتا ہے وہ ہے جس کے کرنے والوں کے لیے کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے لوگ جہنم کے اندر رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے کفر و نفاق سے محفوظ رکھے وہ اعمال جو انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں ان سے بھی اور ہر گناہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے عامر رب العالمین و صلی اللہ علبینہ محمد ول علیہ و صحب ازمعین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ